وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں آئیے سب مل کر تکبیر پڑھ لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا علا گ عل آ گو علا گو اکبر اللہ علی اللہ علم اللہ گر اللہ گر لا علا گا عل آگو عؤ گو اکبر اللہ اکبر علی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ابھی سے آگے آگے ہو کر بیٹھ جائے مل مل کر بیٹھ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے سہولت رہے آ جائیے قریب قریب آ جائیے مل مل کر صفوں میں بیٹھ جائے جتنے مل مل کر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے دلوں کو بھی ملائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی محترم حضرات رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ کے فضل سے ہم نے روزے بھی رکھے تراوی بھی پڑی تلاوت بھی کی صدقہ خیرات بھی عنایت کیا اپنی زکاة کو بھی ہم نے نکالا اور اب وہ گڑی آ گئی ہے کہ اللہ نے جو اتنے سارے کام ہم سے کروائے ہم اس اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فض قرونی کم وَلَا قرونی اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری مت کرنا تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے یہ ہمارا عبادت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے ارے ہماری کیا حیثیت کہ ہم ایسی عبادتیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائے جس کے نتیجے میں ہم نے عبادت کی ہے اب اللہ ہی کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے یہ ہمیں نصیب فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہے شکر کرنا کسے کہتے ہیں اس کی بیسٹ ڈیفینیشن جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے شکر کرنے کا مطلب یہ ہے زبان سے شکر ادا کرو اور عمل سے بھی شکر ادا کرو زبان سے شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے ہی اللہ کے سامنے اقرار کریں مولا تو نے نعمتیں دی تو نے عبادت کروائے ہم تیرے دل سے مشکور ہے اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور دوسرا ہے عمل سے شکر ادا کرنا اور عمل سے شکر کا مطلب یہ ہے اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلنا اور جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے اعتراض کرنا یعنی جس سے ہمارے خدا نے ہمیں منع کیا جو غلط کام ہے ان سے ہم رکنے والے بن جائے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائے اسی کا نام شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ایسا شکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب نصیب فرمائے محترم حضرات آج عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے امتیوں جب خوشی کا دن آئے اور شکرانے کا دن آئے تو ایسی خوشی مناؤ کہ تم بھی خوش ہو جاؤ اور تمہاری وجہ سے دوسرے مسلمان بھائی بہن بھی خوش ہو جائے اور دوسروں کو خوش اس طریقے سے کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی صبح ہو جائے جب صبح صادق ہو جائے ہر ایمان والے پر جس سے اللہ نے حیثیت دی ہے چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو بڑا ہو یا بچہ ہو ان سب کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے اور صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے بالغ اپنی طرف سے ادا کرے گا اور جو نابالغ بچے ہیں ان کے والد ان کی طرف سے ان کے گھر والے ان کی طرف سے ادا کریں گے اور صدقہ فطر وہ عبادت ہے جو ہر ایک کو کرنا ہے بلکہ اگر آج صبح میں کوئی ہوئی اور صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس بچے پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے جو اس کے پیرنٹس اس کی طرف سے ادا کریں گے تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سارے مسلمانوں پر جنہیں اللہ نے اس ملک میں حیثیت دی ہے سب پر واجب ہے اور کتنی آسان عبادت ہے ایک پرسن کا ایک آدمی کا جو صدقہ فطر ہے ہمارے حساب کے مطابق only two pound fifty pence تو گھر کے ہر فرد کی طرف سے ٹو پاؤنڈ ففٹی پینس ہمیں نکالنا ہے اب جتنے گھر میں افراد ہو اس کے اعتبار سے ہمیں فطرے کو نکالنا ہے اگر ایک گھر میں چار انسان رہتے ہیں تو اونلی ٹین pounds ہمیں دینا ہے اور آج جیسے ہی صبح صادق ہوئے یہ فطرہ ادا کرنا واجب واجب ہو گیا جنہوں نے ماشاءاللہ رمضان میں ادا کر دیا وہ تو ایڈوانس ادا کر چکے ہیں جنہوں نے نہیں ادا کیا حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اور شریعت کے مسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں آنے سے پہلے پہلے اپنے فطرے کو ادا کر لیا جائے اس بنا پر ہم سب کو اپنا فطرہ ادا کرنا ہے اور ماشاءاللہ اللہ ہمارے یہاں تو انتظام یہ ہے کہ باہر باکس لگا باہر باکس رکھا ہوا ہے جس کسی کا فطرہ باقی ہے اپنے فطرے کو اس باکس میں ڈال دے اور اپنی اس عبادت کو ادا کر لے اور صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تم خوشی سے اپنے گھر میں رہو گے کھاؤ گے پیو گے خوشیاں مناؤ گے ذرا یاد کرو ان غریبوں کو ان بھائی بہنوں کو جو بیچارے کیمپوں میں موجود ہے گھروں سے بے گھر ہے یا غربت کی زندگی گزار رہے ہیں کیوں نہ ہم انہیں بھی خوش کر دے اور اس کے لیے ہمارے اوپر فطرے کو واجب کر دیا گیا ایمان والے کی شان یہ ہے کہ جب وہ مسکرائے اس کی نیت یہ ہو میرے ساتھ ہر مسلمان بھائی بہن کے چہرے پر مسکراہٹ موجود ہو اگر ہم خوش ہیں ہمارے بھائی بہن بھی خوش ہو یہ ہمارے ارادے اور ہماری نیتیں ہوا کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک غلام ہے اور غلام کا نام ہے اور یاد رکھو یہ غلام بھی صحابی ہے اور غلام کا نام ہے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام وہ بھی مسلمان اس کا نام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا اسلم چلو مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں رات کا وقت ہے دیکھے تو صحیح کہ مدینے والے کس حال میں ہے اللہ نے مجھے ان کا والی بنایا ہے ذرا میں خبر تو لو کہ میری رائیت کا اور مدینہ کی پبلک کا کیا عالم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رات کے وقت نکلے مدینے میں سناٹا ہے سارے لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں چلتے چلتے مدینہ کی باؤنڈری کے قریب آئے تو وہاں پر یہ دیکھا کہ قافلے آئے ہوئے ہیں باہر سے اور انہوں نے مدینے کے اندر باؤنڈری کے اندر وہاں پر ڈیرا ڈالا ہے اور سارے قافلے اپنے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں کوئی ویسے ہی سو رہا ہے سارے لوگ اطمینان سے آرام کر رہے ہیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک کونا ایسا ہے کہ جہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں اس کا بچہ ہے دوسرے بچے زمین کے اوپر ہے بچے رو رہے ہیں اور اس عورت نے آگ جلا رکھی ہے فائر جلا ہوا ہے اور فائر پر ایک برتن ہے برتن میں پانی ہے واٹر بوائل ہو رہا ہے اور وہ عورت اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہے اور بچے روئے جا رہے ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس گئے پوچھا کیا بات ہے سارے لوگ آرام کر رہے ہیں تو کیوں بیٹھی ہے اور یہ تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں عورت نے جواب دیا کہ دراصل میرے بچے بھوکے ہیں میں فاقے کی حالت میں ہوں میں وڈو اور بیوہ ہو چکی ہوں میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے میں کافلے میں آئی ہوں تنہا ہوں اور اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میری چھاتی بھی گئی ہے میری چھاتی میں دودھ بھی نہیں ہے یہ میرا دودھ پیتا بچہ بھی رو رہا ہے یہ دوسرے بچے بھی رو رہے ہیں ان بچوں کو بہلانے کے لیے اور ان کے فیس پر خوشی لانے کے لیے میں نے آگ جلا دی ہے اوپر پانی رکھ دیا ہے واٹر بوائل ہو رہا ہے اور میں نے بچوں کو یہ کہا کہ میں تمہارے لیے کھانا پکا رہی ہو میرے بچے رو رہے ہیں اور کھانے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے یہ روتے روتے تھک جائیں گے اور انہیں نیند آ جائے گی تو ان کو سلانے کے لیے یہ طریقہ میں نے اختیار کیا یہ سننا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو کہا اسلم چلو ابھی چلتے ہیں بیت المال جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں پہنچے وہاں پر جا کر انہوں نے آٹا نکالا گھی نکالا شوگر اور شکر نکالے اور اس کے بعد میں آٹا شوگر کو اپنے ہاتھ میں لیا گھی کو بھی لیا اور اپنے خادم اسلم کو کہا رضی اللہ تعالیٰ نو کہ اسلم آٹے کی جو بیگ ہے وہ میرے شولڈر پر ڈال دو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المؤمنین آپ میرے مالک ہو میں آپ کا غلام ہو یہ آٹے کی اتنی ہیوی بیگ آپ کیسے اٹھاؤ گے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں اسلم نہیں یہ بیگ میں اٹھاؤں گا کیونکہ مدینہ پاک میں اگر کوئی بھوکا ہے اگر کسی کو کھانا نہیں ملا تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر تھی کل اللہ مجھے پوچھے گا وَلَا تَزِرُ وَازِرَتُ وِزْرَ اُخْرَا کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا کوتا ہی مجھ سے ہوئی ہے لہذا آٹا بھی میں اٹھاؤں گا اور حضرت اسلم اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کے کہنے پر پر ان شولڈر وہ آٹے کو رکھ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز قدموں سے چل رہے ہیں اور وہاں پر جا کر پہنچ گئے آٹا بھی رکھا گھی کو بھی رکھا شکر کو بھی رکھا اور اس بیوہ سے یہ کہا کہ یہ سامان لے کر آیا ہو تو تیرے بچوں کے لیے لیے حلوہ بنا دے آٹا بھی موجود ہے شوگر بھی موجود ہے تو ان کے لیے حلوہ بنا دے اور اپنے خادم کو یہ کہا تم جلدی جلدی لکڑیاں لے کر آؤ خادم لکڑیاں لے کر آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیوں کو جمع کیا اس کے بعد جلانا چاہا لکڑیاں گیلی تھی وہ جل نہیں رہی تھی حضرت اسلم بیان کرتے ہیں میں امیر المؤمنین کو دیکھ رہا ہوں بار بار پھوک مار رہے ہیں ہیں پھونک پر پھونک مار رہے ہیں کہ اس کے اندر آگ لگ جائے جب آگ جل گئی اس عورت کو کہا اب اس کے اوپر حلوہ بنا لو عورت نے جلدی جلدی حلوہ بنا لیا اس بیوہ نے جب حلوہ تیار کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی ہے کونے میں جا کر بیٹھ گئے اس بیوہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور انہیں حلوہ کھلانا شروع کیا عورت بھی کھا رہی ہے بچے بھی کھا رہے ہیں بچے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے سارے بچے خوش خوش ہو گئے ہیں مسکرا رہے ہیں ان کی زبان پر مسکراہٹ ہے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے جاری ہے اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین ان بچوں نے کھانا کھا لیا یہ بچے کھانا کھا رہے ہیں یہ خوش ہو گئے ہیں چلو واپس چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں مجھے یہ یہیں پر بیٹھنے دو میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں کافی دیر تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے رہے اور جب ان بچوں نے کھا لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جیسے ہی کھڑے ہوئے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المؤمنین بچوں نے کھانا کھایا بچے خوش ہو گئے لیکن آپ کافی دیر تک بیٹھے رہے اس کی کیا وجہ ہے امیر المؤمنین المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلم میں نے انہیں روتا ہوا دیکھا تھا دل میں آیا انہیں ہستا ہوا بھی دیکھ لو اب جب میں نے انہیں ہستا ہوا دیکھ لیا میرے دل کو اطمینان ہو گیا اور پھر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے برحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عید کا دن اللہ نے اسی لئے دیا کہ مسلمانوں تم اسمائل کر رہے ہو ہر ایک کی زبان پر ہر ایک کے منہ پر تم خوشیاں لے کر آؤ ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آؤ اور اسی لیے ہماری شریعت نے ہمارے اوپر فطرے کو واجب کیا میرے بھائیوں دیکھیے بیچ میں کچھ جگہ خالی ہے قریب قریب آ جاؤ جتنا ہو سکے مل مل کر بیٹھ جاؤ صفوں کی شکل میں بیٹھ جائے آ جائیے آگے آگے آ جائیے ذرا مل مل کر بیٹھ جاؤ جس طرح نمازوں میں بیٹھتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے سہولت رہے ایک مرتبہ تکبیر پڑھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم خوشیوں کو تمام لوگوں میں بانٹ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ سناؤ عید کا دن تھا بالکل ایکزیکٹلی جیسے آج عید الفطر ہے وہ دن بھی عید کا دن تھا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں ابھی دور سے باہر نکل رہے تھے ازواج متحرات نے بیویوں نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے آج ہمارے گھر پر یتیم لوگ آئیں گے بیوائیں آئے گی غربا آئیں گے اور سب کچھ نہ کچھ مانگیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے بالکل گھر خالی ہے گھر میں کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں کچھ دے دو تو ہم گھر میں کچھ کھانا پکا لیں ہمارے پیارے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جواب دیا خدا پاک کی قسم میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے آج عید کا دن ہے میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے ازواج متحرات خاموش ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے پہنچ گئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی عید کا خطبہ ہوا اور عید کی نماز کے بعد اللہ کے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ جب میں عید کی نماز کے بعد اپنے گھر پر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا میرے گھر کے باہر یتیم کھڑے ہیں بیوائیں کھڑی ہے اور میرے گھر والے انہیں کھانا دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں گھر میں گیا تو گھر میں دیکھا کھانا پک چکا ہے ساری بیویوں کے گھر میں کھانا موجود ہے اور یتیموں کو کھلایا جا رہا ہے غریبوں غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے بیواؤں کو کھلایا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں عید کے لیے گیا تب کچھ بھی گھر میں نہیں تھا یہ اتنا سارا کھانا کہاں سے آ گیا تو ازواج متحرات نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آپ مسجد نبی میں نماز عید پڑھانے کے لیے گئے ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام بیویوں کے لیے ایک ایک اونٹ بھر کر سامان بھیج دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ساری بیویوں کے لیے پورا پورا اونٹ بھر کر سامان بھیج دیا سامان آ گیا ہم نے کھانا پکا دیا اور اس طریقے سے گھر میں کھانا موجود ہو گیا ہم یتیموں کو بھی کھلا رہے غریبوں کو بھی کھلا رہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا نکلی ہے یا رحمان سخل الحساب علی عثمان اے اللہ اے میرے مولا اے میرے رحمان تو عثمان پر حساب کو آسان کر دینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کے لیے حساب معاملے کو آسان کر دینا میرے بھائیوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح انتظام کرتے ہیں تو نبی کی زبان مبارک سے دعا نکلتی ہے اللہ ان کے لیے حساب کو آسان کر دینا اگر ہم ایمان والے بھی اپنے بھائی بہنوں کا خیال کرتے ہیں ان کے لیے خیرات کرتے ہیں ہیں صدقہ دیتے کیا بعید ہے ہے کہ وہ خدا جو عثمان غنی کے حساب کو آسان کر سکتا اللہ ہمارے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرما دے اس لیے میرے بھائیوں یہ صدقہ فطر کا وجوب اسی بنا پر ہے ہم سب خوشیوں کے ساتھ رہے اور ہر ایک کی خوشی کا ہم خیال کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اب یہ موقع ہے زندگی کا اتنے ساری نعمت اللہ نے دے شکر بھی ادا کرو اور آئندہ کے کے ارادہ کرو کہ اب رمضان بعد کی میری زندگی ویسی گزرے جیسے رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کیا کرتا تھا اور سب سے بڑا کام یہ ہے ہم سچے دل سے توبہ کر لیں معافی مانگ لے کہ اللہ اللہ ایسا نہ ہو کہ اتنی اچھی عبادتیں ہماری برباد اور ضائع ہو جائے اور ہم غلط ٹریک پر چلے جائے اس کے لیے توبہ کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو گال پر رکھ کر کہنے لگا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نے فرمایا ہار تھوبت الکزابین یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے کوئی توبہ ایسی کرتا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ ارے یہ توبہ نہیں ہے تو وہ دیہاتی صحابی نے پوچھا کہ مت توبہ پھر توبہ کس کو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توبہ تو دل کی شرمندگی کو کہتے ہیں کہ دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تو اتنی نعمتیں دیتا ہے اور پھر بھی میں تیری ناشکری کرو اللہ میں کیسا گنہگار بندہ ہو تیری روزی کھاتا ہو اور تیرے حکم کی نافرمانی کرتا ہو یہ دل میں شرمندگی پیدا ہو جائے تو اللہ وہ شرمندگی نصیب فرمائے وہ ندامت نصیب فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا ایک آدمی کو بلایا جائے گا بہت سارے گناہ لے کر آئے گا لیکن گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں شرمندگی ہوگی وہ اندر سے فیل کر رہا ہوگا کہ is ڈن جو میں نے کیا وہ غلط ہے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے میرے بندے تو نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن تیرے تیرے دل دل میں میں ندامت ہے شرمندگی ہے اسی شرمندگی کی وجہ سے جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا اس لیے میرے بھائیو اللہ وہ ندامت ہمیں نصیب فرمائے اللہ عملی زندگی نصیب فرمائے ہے آمین یا رب العالمین واخر و دام الحمد للہ رب العالمین